حضرت امام الاولیاء سید محمد امام شاہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کبیر مجدد میات حاضرہ سیدی و دی ولی نعمت خواجہ محمد شفیع چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر تمام حاضرین ناظرین سامعین شائقین و زائرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حق جل شان جگان ہولن شکر کہ اس ذات کریم نے یہ عظیم مرکز مارز وجود میں لانے کی توفیق بخشی ثانیہ آپ حضرات کا شکریہ دعاؤں کے ساتھ اور خصوصاً اپنے اس ادارے کے طلباء کرام اور دیگر ہمارے اضلاع کے اداروں کے طلباء کرام کہ جن کی خدمت سے جن کی شب و روز کی محنت سے یہ ادارہ مارز وجود میں آیا اللہ شان ہو ہمارے شیخین کریمین کے سب کے سب کی خدمت قبول و منظور فرمائے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان سے ہمارے دوستوں کی نمائندگی موجود ہے سندھ بلوچستان سرحد کشمیر پنجاب سمیت دو احباب جوک در جوک تشریف لائے ہیں اور ابھی تک لا رہے ہیں اللہ جل شانہ سب حضرات کہ نیک مقاصد پورے فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں ایک سال کے عرصے میں اتنا بڑا ہائکل سلیمانی وجود میں آ گیا مجھے یاد ہے کہ حضرت صاحب کی حیات طیبہ میں ناچیز نے کتنا کثیر رقم جمع کروائی تھی آستان شریف کی توسیع کے لیے لیکن اس میں ایک مرلہ بھی وسیع نہیں ہو سکا اور ناچیر نے ایک سال کے عرصے میں دوستوں نے جو کچھ دیا اس سے بھی زیادہ لگا کے دکھا دیا ناچیز نے اپنی نئی گاڑی فروخت کر کے پرانی رکھ کر اس کا پیسہ اس میں لگا دیا الحمدللہ للہ ہے آج ہمیں کسی طرح بھی کوئی پریشانی نہیں ہو رہی اس کا نقشہ اس کی ترتیب ناچیز نے کسی انجینئر سے نہیں لی ناچیز تھا اور دو چار اور ساتھی تھے خصوصاً بھائی محمد عامر چشتی صاحب امیر ضلع لاہور مشاورت سے ہم نے یہ ترتیب دیا اور اللہ کے فضل سے ہر چیز اپنے موقع پر بہت اچھی نظر آ رہی ہے آپ یہ دربار کی طرح خوبصورت بنا ہوا اور ان محل شریف دیکھ رہے ہیں کتنا جلدی تیار ہوا ساری ساری رات خدا جانتا ہے میں خود جاگتا رہا اور زور سے کام کرواتا رہا ساری ساری رات جانتا یہ قرآن محل شریف ہمارے گجرات کے ساتھیوں کی خدمت کا نتیجہ ہے گجرات کے ساتھیوں نے مجھے کہا تھا کہ قرآن محل شریف یہاں ہم تعمیر کروائیں گے انہوں نے کروا دی اس پر ٹائل لگے گی ابھی بہت سا کام پڑا ہوا ہے اس کا میرے دوستو آپ کی خدمات کو سراہنا تھا اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا تھا اور آئندہ کے لیے آپ کو ترغیب دینا تھا جس کی وجہ سے یہ شکریہ کے چند الفاظ ابتدا میں میں نے استعمال کیا لا یشکر اللہ ولا یشکر الناس حدیث شریف میں آتا ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ خدا تعالی کا شکریہ ادا نہیں کرتا میرے حضرت کبیر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ خود بھی کر سکتا ہے لیکن وہ عاجز بندے سے کیوں دین کا کام اور دین کی خدمت کرواتا ہے تاکہ اس بیچارے کا نام بن جائے تو جب اس رات کو اپنے بندے کا اپنی مخلوق کا نام بنانا مقصود ہے اور پسند ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کا نام لیں ان کا شکریہ ادا کریں ان کو دعائیں دیں سمجھ آ گئی کہ نہیں اس کو خوش آمد نہیں کہتے اس کو اللہ تعالی کا فریضہ کہتے ہیں یہ فریضہ ہے شکریہ کے ان ابتدائی کلمات کے بعد ناشیر کا اس وقت کا جو موضوع ہے جس کے سننے کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ بےتاب بیٹھے ہیں اس کا عنوان ہے موضوع کا نام ہے داد مقاصد پر تبصرہ موضوع کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو ہم جب پاکستان کے لادی نظام کے کل یا جز پر کوئی انکار کرتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں اور اسلام کا حکم بتاتے ہیں تو حکومت اور بعض عوامی حلقوں اور جماعتوں کی طرف سے ہمیں پاکستان کا مخالف پاکستان کا دشمن اور اس طرح کے دیگر القابات سے یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ قانون کے آئین کے خلاف چلتے ہیں لہذا مجرم ہے تو میرے اس موضوع میں ایسے اعتراضات اور ایسی بکواسات کا مکمل جواب رد اور اضالہ ہے موضوع اردو میں ہوگا اور دنیا سنے گی بہت بنیاد کو لے کر بیٹھا ہوں جو کچھ کہوں گا جو بیان کروں گا دنیا کائنات میں پہلی مرتبہ بیان ہوگا ایسی باریکیوں کو ہاتھ لگانے کی کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوئی ہوگی آپ کی آمد کا صحیح مل ادا ہو جائے گا دوستوں ابتدائی بات کرتا ہوں قرار داد مقاصد کو پاکستان اسلامی ہونے کا سبب قرار دیا جاتا ہے قرار داد مقاصد سے پاکستان کو اسلامی کہا جاتا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ خود قرار داد مقاصد بھی اسلامی ہے کہ نہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور قرارداد مقاصد کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہ رہا ہوں یہ مجھے پاکستان کے آئین نے حق دیا ہے بلکہ اگر میں کہوں کہ مجھے قرارداد پاکستان نے یہ حق دیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ پاکستان کے آئین جو کہ Mansoor Book House Kachehri Road Anarkali Lahore سے چھپا ہوا ہے اس کے صفحہ نمبر چھ پہ آرٹیکل جس کو کہتے ہیں شک یا دفاع دفعہ دو جس کے لفظ ہیں اسلام مملوکتی مذہب ہوگا جس کو لوگ پڑھتے ہیں مملکت مملکت لفظ ہے مملوکت اسلام مملوکتی مذہب ہوگا اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کو مملکت کے سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہوگی اور اس کے لیے کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ تمام قوانین اسلام کے سانچے میں ڈھالے جائیں گے جو اسلامی قوانین سے متصادم ہوں گے تاکہ صحیح معنوں میں اسلام کو ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا جا سکے شریعت کوٹ اسلامی نظریاتی کونسل کو خصوصی طور پر یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ تمام قوانین کا جائزہ لے اور اگر کوئی قانون ان کے نظر میں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس کی تنسیخ کے لیے سفارش کی جائے تاکہ پارلیمنٹ اس کی تنسیخ کے لیے قانون وضع کرے تو بڑے کھلے دل سے یہ آرٹیکل دو ہمیں دعوت دے رہا ہے پاکستانی قانون پر تنقید کرنے اور اس پر تبصرہ کرنے کی اور ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اس پر اگر اس کو غلط ثابت کرو گے تو اسمبلی اس کو بدل دے گی تو بھائی جب وہ ہمیں حق دے رہے ہیں بولنے کا تو ہمارا بولنا تو بالکل آئین کے مطابق ہوگا نا میرے بھائیوں سب سے پہلے قرار داد سمجھاؤں گا قرار داد کا معنی کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا قرار داد کیا بلا ہوتی ہے پھر بتاؤں گا قرار داد مقاصد کیا ہے پھر بتاؤں گا قرار داد مقاصد تو پیش کس نے کیا تھا پھر بتاؤں گا قرارداد مقاصد پیش کرنے کی تاریخ کیا تھی پھر بتاؤں گا کہ قرارداد مقاصد کے مندرجات کیا ہیں اور ان پر تبصرہ کیا اور میں مسلح اور غیر مسلح حکومت سے کہوں گا کہ جن باتوں کی تم خود اجازت دیتے ہو اور خود دعوت دیتے ہو ان باتوں پر برہم ہونے کی کوشش نہ کیا کرو ناراض ہونے کا کیا معنی کیا تمہارے پاس عقل نہیں جو تمہارے دماغ اور منہ سے نکلتا ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں کیا تمہارے آئین اور قانون میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی تمہیں کوئی خبر نہیں اگر خبر ہے تو خبردار رہو جگر تگڑا کرو پھر ہم جیسے مسکونوں مسکینوں کی طرف سے جب حق سچ کی تنقید آتی ہے انکار آتا ہے تو اس کو ٹھنڈے دل سے برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرو بدماشی دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں میرے دوستو لفظ فرار کا سب سے پہلے قرار داد یہ فارسی لفظ ہے کس زبان کا لفظ ہے یہ اصل میں ہے دادا قرار قرار دیا ہوا قرارداد یہ لفظی مانا ہو گیا قرارداد عرف میں اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں کسی بھی مسئلے پر لوگوں کی رائے لینے کے بعد لوگوں کی رائے لینے کے بعد کسی مسئلے پر کسی مسئلے پر لوگوں کی رائے لینے کے بعد جو قرار پاتا ہے وہ قرار دار قرارداد میں حکم نہیں ہوتا قرارداد میں فیصلہ نہیں ہوتا قرارداد داد میں تجویز لی جاتی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے آپ کا کیا خیال ہے اگلوں کو اختیار ہے رد کر دیں اگلوں کو اختیار ہے قبول کر لیں اگر قبول کر لی تو قرارداد داد پاس ہو گئی رد کر دی تو قرارداد داد رد ہو گئی اس کا مطلب ہے جس کو قرار داد کہو گے وہ رد بھی ہو سکتی ہے قبول بھی ہو سکتی ہے رد اور قبول دونوں کا محل بننے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے قرارداد اگر کوئی کمینہ جو میں مانا بتا رہا ہوں اس معنی کا انکاری بنتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا کوئی کلام کرنے کا حق نہیں بنتا کیوں وہ بچارا بے وقوف پاگل ہے وہ مخاطب ہونے کا اہل ہی نہیں کہ اس سے کوئی صاحب علم بندہ کوئی بات کرے ورنہ جو میں نے بیان کر دیا یہ لغتوں کا عرف کا اصطلاح کا یہ خلاصہ ہے خلاصہ قرارداد کا محل قبول و محل انکار ہونا پکا یقینی ہوتا ہے اگلوں کو اختیار ہوتا ہے مانے یا نہ مانے اگر مان لی سب نے کہا ہاتھ کھڑے کر کے جی ہم بالکل اس قرارداد کے ساتھ ہیں تو قرارداد پاس ہو گئی اگر انہوں نے کہہ دیا بھائی ہم تو قبول نہیں کرتے قرارداد رد ہو گئی تو قرارداد رد بھی ہو جاتی ہے قرارداد قبول بھی ہو جاتی ہے اب بات سمجھنا مسلمان ہونے کے لیے ہر مسلمان کو عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ اسلام کوئی قرارداد نہیں جو اسلام کو قرارداد سمجھتا ہے وہ کافر ہے اسلام سے خارج ہے ہاں منصوب اللہ عقت ہی میں نے اللہ اور اس کے دین کو حکام کیا آمن تو بلّا ہے کما ہوا بے اسمائی قبل تو جمیا کام ایمان لانا اور قطعی یقینی طور پر احکام خدا بندی کو قبول کرنا یہ ایمان ہے اگر کوئی سمجھتا ہے مجھے اختیار ہے اسلام کے رد کرنے کا یا قبول کرنے کا وہ ابو جہل سے بھی بڑا کافر ہے اور میں حکومت والوں سے کہتا ہوں کہ مجھ ناچیز مسکین سے لڑنے بڑھنے کی نہ سوچو مجھ مسکین کے ساتھ علمی میدان لگانے کی سوچو ہمارے پاس تو مولوی بھی بہت ہیں ڈاکٹر سکالر پروفیسر بھی بہت ہیں یورپ کے ہیں ادھر کے ہیں ادھر کے ہیں ایمان سے کہتا ہوں میں بڑے کھلے دل سے حکومت کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے اندر کچھ سلیقہ سلیقہ ہے تو میدان رکھ لو ناچیز مناظرے کے لیے حاضر ہے کسی ٹٹو ٹہرے سے ناچیز مناظرہ کیا کرے گا ادھر تو بات کرنی ہے تو پوری دنیا کی بات کرو عرب والے آ جائیں جس طرف جس جس علاقے کے مرضی آ جائیں ان شاء اللہ ان کا گھر پورا کر کے بھیجوں گا سمجھ آ گئی قرارداد کیا چیز ہے یہ سمجھ آ گیا اور اسلام قرارداد نہیں جو اس کو قرارداد سمجھے گا وہ کافر ہے یہ بات بھی سمجھ آ گئی بدھو بن کر نہیں بیٹھنا اللہ کے فضل سے اسلام کی روح سمجھنے والا بندہ آپ کے سامنے بول رہا ہے اور یہ میرے حضرت کبیر اور حضرت سزیر کی عنایتوں کا نتیجہ نارم کے من دانم دوستو اس کے بعد قرارداد مقاصد کس نے پیش کی پاکستان بننے کے بعد وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت خان وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت خان نے یہ قرار پیش کرنے والے کا نام آ گیا آ گیا کس تاریخ کو پیش ہوئی کس تاریخ کو پیش ہوئی جس طرح کے میرے سامنے آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے انیس سو انچاس انیس سو انچاس پاکستان کس تاریخ کو بنا سینتالیس اڑتالیس انچاس کتنے سال بعد بولو بولو بولو دو سال بعد یہ پیش کی گئی اللہ اکبر بات سمجھنا میرے بھائیو یہ جو قرارداد پیش ہوئی اس قرارداد سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا اسی آئین میں لکھے ہوئے اس بیان کو پیش کرتا ہوں جو بیان صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کا ہے آپ کو معلوم ہے جنرل ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس بنائے تھے یعنی اسلام کی حدیں جو ہوتی ہیں نا زانی کی سزا چور کی سزا ڈاکو کی سزا شرابی کی سزا یہ حدود کا ایک آرڈیننس اس نے بنا کر رکھا پاکستان میں جاری کرنا چاہا میرے دوستو اس سکولی طبقے پہ اسلام کے ساتھ جو لاحقے اور سابقے لگتے ہیں نا ذرا ان پر بھی غور کرنا چاہیے حدود حدود ہیں حدود بسم اللہ ملک صاحب ملک توجہ ہے حدود کا لفظ چودہ سو سال استعمال ہوتا رہا لیکن اس کے ساتھ یہ لاحقہ آر ڈی نینس کا کبھی نہیں لگا جنرل نیا کے دور میں حدود کو آرڈیننس کہا گیا بھائی یہ کیا چیز ہے آرڈیننس کیا ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے اللہ اکبر آپ اپنے سمجھنا میری بات کو آپ اپنے حکمرانوں اور اپنے سرداروں کی نیتوں سے اس وقت واقف ہوں گے جس وقت آپ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے معنی مطلب کو صحیح سمجھیں گے آر ڈی نینس کا معنی شاہجی تبلا آرڈیننس کا معنی ہوتا ہے وقتی کیا معنی ہوتا ہے حدود آرڈیننس یعنی حدود کا وہ قانون جو وقتی اور عارضی کسی مقصد کے تحت کچھ وقت کے لیے بنایا گیا اس سے آپ جنرل ضیا کی نیت کا ارادہ لگا نیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حضرت کیا بلا تھے بلا تو سارے ہی ہیں لیکن بلاؤں میں بھی فرق ہوتا ہے وہ بلا کیا کہہ رہا ہے آرڈیننس کرے بھائی حدود تو خدا کے ہیں وہ آرڈیننس وقتی نہیں ہوتے وہ تو ساری کائنات کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے جو شخص اسلام کو مانتا ہے لیکن کسی وقتی ضرورت کے تحت مانتا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہوتا مسلمان تو اسلام کو اتنا لمبی مدت کے لیے مانتا ہے وہ کہتا ہے ساری دنیا میں دنیا میں جتنا دیر زندگی ہے اس زندگی میں بھی مانتا ہوں میرے لیے ضروری ہے مروں گا تو قبر میں بھی اسلام ضروری ہے اور اٹھوں گا تو پھر حشر میں بھی میرا ساتھ اس کا ضروری ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تاکی اس فرید آباد شریف سے فرید آباد شریف کملے سمجھ رہے ہو بات کو تمہیں کیا معلوم علم کہاں ہے سکولوں کو کیا پتا علم کیا ہوتا ہے یہ علم یہ علم رکھتے ہیں حمزے کے ساتھ علم نہیں رکھتے بات سمجھنا جرنل دیا کا بیان سنا ہوں اس نے بتایا اس نے کیا کیا تھا اس کا حوالہ دیتا ہوں سات سات صفحے پر لکھا ہوا ہے صدر پاکستان نے دو مارچ انیس سو پچاسی کو دستور پاکستان میں ترمیم کی اور دفعہ دو الف کا اضافہ کیا گیا اس دفعہ کے مطابق قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ قرار دیا گیا قرارداد مقاصد پیش کس نے کی تھی نواب لیاقت خان نے بات سمجھنا انچاس میں لیکن وہ آئین کا باقاعدہ حصہ نہ بن سکی یعنی ہماری سی بات تھی جس کی کوئی حیثیت اتنا نہیں تھی اس کی حیثیت بنائی جنرل ضیا نے اس نے ایک ترمیمی دفعہ زیادہ کی اس کو کہتے ہیں آرٹیکل دو الف اس کی عبارت ہے قرارداد مقاصد مستقل احکام کا حصہ ہوگی یہ انیس سو پچاسی میں جنرل ضیا نے کام کیا اب یہ جب قرارداد مقاصد کو پاکستان کے آئین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا کیا بنا گیا مستقل حصہ جب بنا دیا گیا جنرل ضیا کی طرف سے تو مستقل حصہ بنانے کے بعد قرار داد مقاصد سے جو فائدہ حاصل ہوا اسلام کو اور مسلمانوں کو وہ بتاتا ہوں جنرل ضیا کی زبان سے ٹھیک ہو گیا یعنی پہلے قرارداد مقاصد تھی لیکن بالکل غیر مؤثر تھی آئین کا حصہ نہیں تھی پھر آئین کا حصہ بنایا گیا حصہ بنا کر بنانے والے کا بیان پیش کر رہا ہوں شان کیا کہہ رہا ہے بھائی دیکھنا اس ضمن میں صدر مملکت نے کہا کہ قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دینے سے نہ تو آئین پوری طرح مشرف ب اسلام ہوتا ہے اور نہ ہی اسلامی نظام حق اور نہ ہی اسلامی نظام حکومت کی راہ ہموار ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت جس آئینی اور سیاسی دور سے گزر رہا ہے اس میں یہ بھی غنیمت ہے کیونکہ حصول مقصد کی منزل نہ صحیح اس کی طرف ایک پیش رفت ضرور ہے اور میرے خیال میں ایک اہم پیش رفت جنرل کہہ رہا ہے کہ قرارداد مقاصد سے آئین اسلامی بن سکتا ہے اور نہ ہی اسلامی نظام حکومت کی راہموار ہو سکتے یعنی راستہ بھی نہیں بن سکتا اس سے اسلام کا راستہ بھی نہیں بن سکتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو اسلام کی طرف پیش رفت ہوگی بس اتنا سی بات ہے میں حیران ہوں ان ملاؤں اور پیروں پر جو قرار مقاصد کو سر پہ اٹھا کر اور پاکستان کے اسلامی اسلامی ہونے کے شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نواب زادہ نسر اللہ نواب زادہ لیاقت خان نے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کا پہلا قدم اٹھایا پہلے قدم کا یہ حال ہے جو آپ نے جنرل ضیاء کے منہ سے سن لیا اور وہ بھی قرارداد اس نے پیش کی قرارداد کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی ایک میں بات کر رہا ہوں ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کی مرضی ہے اس کو رد کریں اس کو قبول کریں قرارداد کو تم مانا ہی یہ ہے بات نہیں سمجھے جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو دوستو یہ بات سمجھ آ گئی قرارداد پاکستان کو اسلام کے راستے ہموار کرنے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا اسلام آنا اس کا اسلامی ہونا خود یہ تو دہائی خدا کی جس کے راستہ بھی ہموار نہیں ہوتا اس کو اسلامی کیسے کہو گے اللہ ارے آنکھ مچولی کھیلی گئی بھائی توجہ اگلا اگلی بات پہ غور کرنا ہائی کورٹ نے تمہارے ہائی کورٹ جیل میں رکھنا ہائی کورٹ کو کہا جاتا ہے عدالت عالیہ اور سپریم کورٹ کو کہا جاتا ہے تمہاری اصطلاح میں عدالت عظما عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ میں کہ باقی دفعات سے یہ کوئی مستقل حیثیت رکھتی ہے یہ اس کی حاویت ہے یہ غالب ہے یہ ان پر حاکم ہے یہ کوئی اصل ہے یہ کوئی ماخذ ہے نہیں نہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے برابر ہے جس طرح اس کو ختم کر سکتے ہیں اسی طرح اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں باقی دفعات ختم ہو سکتی ہیں تو یہ بھی ختم ہو سکتی ہے لہذا عدالت عزما یعنی تمہاری سپریم کورٹ نے یہ صاف کہہ دیا کہ قرارداد مقاصد کو مستقل حیثیت دینا یہ بالکل باطل سی بات ہے اگر کسی صدر نے عارضی طور پر ترمیم کر کے ایسی کوئی دفعہ زیادہ کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ دوسری دفعات سے ایک تاجور اور غالب اور حاکم ہے نہ یہ دوسروں کی طرح ہے اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں اس کو بھی ختم جس کو بھی مرضی ختم کر سکتے ہیں اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں یہ قرار داد مقاصد کی حیثیت دوسری دفعات کی طرح ہے ختم کر بھی سکتے ہیں رکھ بھی سکتے ہیں ختم بھی کر سکتے ہیں تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ قرارداد مقاصد کو اگر اسلامی سمجھتے ہیں تو اسلام کو ختم کرنے کی طاقت ان کو سمجھ ان کے لیے سمجھنی پڑے گی یہ کفر ہے اگر اس کو اسلامی قرار نہیں دیتے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر یہ جملہ بیان عدالت عظمہ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور حقیقت یہی ہے بات نہیں سمجھے اللہ اکبر مولانا ذرا غور کرنا اب جو قرار مقاصد میں اصول اور ضابطے لکھے ہوئے تھے نا ان میں سے چند کو لے کر ان پر تبصرہ کرتا ہوں بات نہیں سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہوں پہلی بات اس میں جو لکھی تھی نا وہ سناتا ہوں جس سے آپ جیسے بھولے لوگ پاکستان کو اسلامی ریاست کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں غور کرنا تھا اصول بیان ہو گئے پہلا اصل پہلا رابطہ پہلا قانون قرارداد مقاصد میں کیا لکھا ہوا تھا جو نواب زادہ نے پیش کیا اللہ تعالی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل مزہ ہے کوئی شک نہیں ہر مسلمان کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ کا یہی مانا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حاکم کوئی نہیں بات سمجھنا اب اگلے جملے پہ غور کر اور اس نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیا آتا فرمائے ہیں چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے جس کی روح سے مملکت جملہ حقوق و اختیارات حکمرانی جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی بات سمجھنا پہلی بات بالکل برحق کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں حاکم مطلق وہ ہے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے شاہ جی ایسے نا دوسری بات اللہ پاک نے جمہور کی وساطت سے یعنی بہتے لوگوں کی وساطت سے یعنی ووٹوں کی کثرت کی وجہ سے ووٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ اپنا حاکم ہونا ہمیں عطا کر دیا اپنا نائب بنا دیا بات سمجھ لو جمہور کی وساطت سے یعنی جب الیکشن ہوتا ہے تو ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں جس کے ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھو خدا کا نائب بن گیا لوگوں نے اس کو خدا کا نائب بنا دیا اب یہ نائب ہو کر حاکم ہے اب بات سمجھنا اس پر تبصرہ کروں گا ارے بھائی بات سمجھنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسرت یعنی زیادہ ووٹوں کے ذریعے اللہ پاک ہمیں اپنا نائب بنا دیتا ہے اصل حاکم وہ ہے لیکن پھر اس کے نائب حاکم ہم بن جاتے ہیں ووٹوں سے تبصرہ سنیں ذرا تبصرہ تبصرہ سنیں جمہور کی وساطت ووٹوں سے ہم خدا کے نائب بن گئے خدا اصل حاکم ہے سنو پہلا سوال پہلا سوال سنو حکومت والو دنیا میں نئی روشنی کے دعوے کرنے والوں پرانی روشنی کا یہ مسکین تم سے سوال کرتا ہے اگر میرے اسی سوال کا جواب دے دو میرا خون تمہارے لیے معاف ہے ایمان سے کہتا ہوں میں نے کھا پی لیا جو کھانا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے اب زندگی کی جو بیان کرنا تھا جو سنانا تھا سمجھتا تھا جو فریضہ ہے وہ ادا کر لیا تھا ایک سوال ہے زیادہ نہیں ووٹوں سے تم خدا کے نائب بن گئے تو بتاؤ ووٹ تو امریکہ برطانیہ انڈیا ہر کافر ملک میں ہوتے ہیں تو پھر تو ساری دنیا کی کافر حکومتیں خدا کے نائب پر گئے خدا کے نائب نارے بتاؤ سنو بتاؤ اسلامی حکومت اور کافرانہ حکومت میں فرق کیسے ہوگا اور پینٹو پینٹو ٹٹو ناسیز کو جواب دے دو اگر نہیں دے سکتے دنیا میں کسی ایک بندے پر حکومت کے حل نہیں ہو دنیا پر حکومت کر رہے ہو بڑوے شرم کرو پتا نہیں سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا سمجھ نہیں بات شاہ جی بھائی جب ووٹوں سے تم خدا کے نائب بن گئے تو پھر تو پوری دنیا کے کافر وہ بھی خدا کے نائب ہیں کیونکہ ووٹوں سے وہ بھی تو بن جاتے ہیں تو اب بتاؤ خود کو کہتے ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان انڈیا کو کہتے ہو کافرانہ جمہوری بس فرق بتا دو یہ تحکم کہاں سے سیکھا ملک صاحب سچی بتانا سمجھ آیا اگر ضمیر نہ مانے تو میں بات واپس لے دوں سوال پورا گیا دوسرا سوال کر رہا ہوں اگر اس کا جواب دے دیں پھر بھی خون معاف ہے وہ بڑے ہوئے مدرسوں والے بیٹھے ہیں یا کالجوں والے یونیورسٹی والے دنیا والے بیٹھے ہیں سب کے لیے سوال ہے اگر اس کا جواب ایک ایک سوال کا جواب دے دو خون معاف ہے بڑے جیسے تمہاری چلتی ہے چل رہی ہے انی روڑے تے کتی چٹے روڑی جاؤ تو چٹائی جاؤ سانو نہ کچھ آخو وہ کوڈو نے ہم سے پنگا لیا تو آج حضرت صاحب کا ارس چھوڑ کر لودھرا چلا گیا سرے سے ہی چھوڑ گیا جی حضرت صاحب نے ہماری رن کے منا دیے اللہ اکبر توجہ جب یہ اپنے آپ کو خدا کا نائب سمجھ رہے ہیں ووٹوں کی وساطت سے تو اس کا مطلب ہے اصل خدا کے نائب عوام ہو گئے اور پھر عوام کے نائب یہ ہو گئے یعنی اللہ کے خلیفے بن گئے عوام جتنے کافر کنجر بھڑوے سب کے سب کیونکہ ووٹ تو سب کا گورے ہندو سکھ سب کے سب کا ووٹ ہے جب سب کا ووٹ ہے تو سب عوام بن گئے خدا کے نائب اور پھر یہ بن گئے عوام کے نائب عوام نے خدا سے لے کر ان کو دے دیا عوام بن گئے خدا کے خلیفے اب ذرا میں حدیث کی طرف جاتا ہوں روایت کی طرف جاتا ہوں صحابہ کی طرف جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام خدا کا خلیفہ کہنا خود کو گوارا کرتے تھے مسند احمد میں حضرت ابن ابی ملکا کی مرسل روایت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کسی نے کہا یا خلیفت اللہ جب حضرت صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی تو کسی نے کہا اے اللہ کے خلیفے آپ نے فرمایا اللہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں انا خلیفہ تو رسول اللہ جیسے صدیق نے کہا میں اللہ کا خلیفہ نہیں کیونکہ مجھ پر بحج نہیں آتی رسول اللہ کے خلیفہ تھے کیونکہ ان پر بحج آتی تھی میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں کیونکہ رسول کا نائب ان کے امت خاص کے بنانے سے بنا ہوں جوان ہوتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اللہ کے فضل سے دن بدن دن لا رہا ہے جاؤ جہاں پر مرضی بیٹھ جانا بڑی سے بڑی کلکی والا تمہارے سامنے سر نہ جھکائے تو پھر کہہ اور میں پوچھتا ہوں تمہاری قرارداد مقاصد نے تو عوام کے کافروں کو جاہلوں کو بد کرداروں کو خدا کا خلیفہ بنا دیا اور پھر تم ان کافروں اور بدکاروں اور جاہلوں کے خلیفے ہو آخر خدا کے خلیفے نے تمہیں خلیفہ بنایا یعنی عوام کی کثرت نے تمہیں خلیفہ بنایا تو بتاؤ تو صحیح تم نے عوام کو رسول کا درجہ دیا رسول واہ کے بغیر واہ خدا کے بغیر خلیفہ نہیں بنتا اسی وجہ سے اللہ پاک نے نبیوں کو خلیفہ کہا کیوں خلیفہ کہا ان کی طرف واحد بھیجتا ہے ان کو کہتا ہے تم میرے نائب ہو اور واقعی وہ خدا کے نائب بنتے ہیں اس کی وجہ سے خدا کے حکم کے بغیر وہ بات بھی نہیں کرتے بولو تو صحیح قرارداد مقاصد جو پاکستان کو مسلمان بنانے کے لیے نکلی تھی وہ خود ایسی اسلامی نکلی کہ اس سے اسلام ہی نکل گیا بچے بچونگڑے جن ڈگریوں پر تم فخر کرتے ہو میں ایمان سے کہتا ہوں یہ یورپ کی ڈگریاں یہ ہمارے در کے کتوں کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہیں تم کیا سمجھتے ہو میل میں خانے مغرب بچ بجانے من کے دل دے سر خرید با نکو نے فرنگی بے سود تر دے ندی ہمارا قلندر اقبال فرماتا ہے میں نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہے وہاں کے پروفیسروں ڈاکٹروں سکالروں سے بیٹھا ہوں خدا کی قسم مجھے سر درد کے سوا کچھ نہیں ملا لطیفے کی بات تم شیر شیر جو ہے نا پورا گھس کر سمجھاتا ہوں اقبال نے تعلیم کو کہا تعلیم کو کہا میں کہتے ہیں شراب کو اقبال فرماتے ہیں میں کہاں مغرب کی شراب میں نے چکھی ہے پی ہوئی ہے خدا کی قسم سر درد کے سوا کچھ نہیں ملا ادھر دیکھو شرابی بندے کو معلوم ہے شراب جب اس کا نشہ اتر رہا ہوتا ہے تو سر درد ضرور ہوتا ہے اقبال نے دنیا کی گندی شراب انگریزی تعلیم کو کہا اشارہ دیا کہ محمد کریم کی جو تعلیم ہے وہ شراب تہور ہے جنت کی جو نشہ اترنے کے بعد سر درد نہیں لائے گی الٹا سرور بڑھا دے فرماتے ہیں اقبال میری زندگی میں بیکار دن وہی گزرے جو وہاں تعلیم میں گزرے وہ بولو بھائی یار خدا کا نام لو کچھ تو کیا کہہ رہے ہیں لاکھ لنت ان مولویوں پیروں پر جو کہتے ہیں ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں گیا ہوا ہے وہ بغیرت بڑوے اقبال کہتا ہے میرے بیکار دن وہی تھے اور تیری اولاد کے کارآمد دن ہوں گے لکھ لانت ہے تیرے پیر ملا ہونے پر پھر کہتا ہے وہ تو فاسق تھا اس کی داڑھی نہیں تھی وہ بےغیرت اس کی داڑھی نہیں تھی اس کی تو داڑھی نہیں تھی تیری تو سرے سے ایمان کی گاڑی نہیں تھی دیکھو پھر روبائی سناتا ہوں سناؤں ذوق تازہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں میز میز میں خان مغرب چشید بجانے ماں کے درد سر خریدم نشستم با نکویا فرنگی عذاب سود تر روزے ندیدم داد مقاصد تو پاکستان کو مسلمان بنا رہی تھی وہ تو خود مسلمان نہ رہی یار ان بول رہی ہوں ایمان سے کہتا ہوں صرف اور صرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پرانے گھر شریف کا پرانا لکڑی کا پھٹا ہوا دروازہ دھوپ سے پھٹا ہوا دروازہ اس کی رات کو خام میں زیارت کی بس صرف ایسے دروازے سے اتنا دور تھا میں تقریباً بارہ فٹ کے فاصلے پر تھا بس صرف زیارت کی ایمان سے کہتا ہوں ہاتھ بھی نہیں لگا سکا قریب بھی نہیں جا سکا صرف دور سے زیارت کی اس کے بعد شرح صدر سینا ایسا کھلا جو باتیں نہیں پڑھی وہ بھی آنی شروع ہوئی مجھے مولا تعالی نے حضرت عمر کا دروازہ کیوں دکھایا اور علم کیوں عطا فرمایا کہ چشتی تو لوگوں کی یہ گمراہی دور کرنا جو سمجھتے ہیں کہ علم کا دروازہ علی ہیں بس علی کے سوا دروازہ کوئی اور نہیں انہوں نے حدیث رسول پر غور نہیں کیا انا مدینت العلم و علی جن میں علم شہر ہوں علی دروازہ ہیں علی اس کا دروازہ ہے میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے انہوں نے حدیث پر غور نہیں کیا مدینہ حضور نے فرمایا شہر فرمایا اور ہمیشہ جو شہر ہوتے تھے پہلے اس کے دروازے ایک نہیں ہوتے تھے ایک دروازہ نہیں ہوتا تھا لاہور کا ایک لوہاری دروازہ ہے ایک بھاٹی دروازہ ہے ایک موچی دروازہ ہے ایک اکبری دروازہ ہے ایک دلی دروازہ ہے ایک شیرا والا دروازہ ہے ایک چکسالی دروازہ ہے کتنے دروازے ہیں حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں یہ نہیں فرمایا میں علم کا قلعہ ہوں قلعے کے لیے حسن کا لفظ استعمال ہوتا عربی میں حسن ہاں سواد نون حسن حضور نے یہ نہیں فرمایا میں علم کا قلعہ ہوں کیونکہ قلعے کا دروازہ ایک ہوتا ہے جس سے بادشاہ گزرتا ہے لیکن شہر کے دروازے کئی ہوتے ہیں جن سے عوام گزرتی ہے حضور نے یہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے اشارہ بتا کر دیا علم کا شہر فرما کر کہ علی جس طرح دروازہ ہے دروازے اور بھی ہیں فقط علی کو نہ سمجھنا کا نام کیوں لیا کیونکہ کچھ لوگ مولا علی کی فضیلت اور شان پر اعتراض کرتے تھے چینی کرتے تھے تو حضور نے ان کو جواب دینے کے لیے مولا علی کا نام لے لیا بولو تو صحیح یار اور پھر میں نے بحمد اللہ تعالی یہ بیان کیا تصدید تمہید امام سغناقی کی جو صاحب ہدایا ہدایا شریف جو فقہ حنفی کی دنیا عالم میں بھائی معروف کتاب ہے دنیا علم میں معروف کتاب ہے اس کتاب لکھنے والے صاحب میں امام مرغی نانی جن کو لوگ بولتے ہیں مرغی نانی یہ مرغی نانی نہیں ہے یہ مرغی نانی ہے تو وہ مرغی نانی امام جو ہے جو ان کے پوتے شاگرد ہیں امام شیخنا جنہوں نے یہ شرح لکھی ہے حدیث کی خیر معاف کرنا موضوع سے ہٹ گیا آپ کا لطف اور ذوق تھوڑا جگانے کے لیے سمجھ نہیں آ رہی بات تو کر رہے تھے خارداد مقاصد خود ہی مسلمان نہ رہی عجیب بات وہ تم کافروں کو خدا کا خلیفہ کہتے ہو وہ سکولیوں میں بھی میں بھی سوچتا ہوں کہ یار یہ فرنگی گورے یہ سب اللہ رسول کے ازلی دشمن یہ کتے ان سکولوں پر پیسہ بے بہا کیوں گراتے ہیں ارے بھائی کیوں نہ گرائیں جنہوں نے کافر کو خدا کا خلیفہ رسول کے برابر کا کہہ دیا تو آخر انہوں نے انعام تو دینا ہے دوست کہہ رہا ہے کہ تو کے گھتنا نہ کتے نو ارے بھائی ایسے تل الفاظ آپ بول سکتے ہیں میں نہیں بول سکتا میرے بھائیوں اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ ہے مولانا ایک اور حوالے پہ غور کرنا اگر اس کا مقام پیچھے تھا غیر محل میں پیش کر رہا ہوں لیکن انشاءاللہ شاء سے خالی نہیں تھے اس وجہ سے عدالت عالیہ میں توجہ میرے بھائی یہ صفحہ نمبر نو سے سنا رہا ہوں عدالت عالیہ نے آسما جیلانی کیس میں کہا ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں کہ قرارداد مقاصد آئین کا ماورائی حصہ ہے یا ایک ایسی اعلی آئینی دستاویز ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو یہاں تک کہ جن لوگوں نے قرارداد مقاصد کو اپنایا انہوں نے بھی اسے اس نقطۂ نظر سے نہ دیکھا کہ یہ بھی آئین سے بالا تر دستاویز ہوگی یعنی قرارداد مقاصد جو ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے جس وقت چاہے بدل لو اب اب اب میرے بھائیوں آخر ہم نے اپنے ایمان کی تو سوچنی ہے ان بڑووں کے پیچھے ایمان تو ضائع نہیں کر سکتے اگر انگریزوں سے ادھر ادھر سے کچھ لیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں بھائی ہم تو نہیں لیتے کیا خیال ہے مجبوری ہے تو ان کی ہماری تو کوئی مجبوری نہیں تو بتائیں یہ لوگ جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ قرارداد مقاصد کوئی ایسی چیز نہیں جس کو بدلا نہیں جا سکتا جب چاہو بدل لو تو اسلام کو تو نہیں بدلا جا سکتا یہ تو مسلمان کا ایمان ہے بولو تو صحیح اب قرار داد مقاصد کو جب چاہا بدلا جا سکتا ہے لیکن اسلام کو جب کسی نے بدلنے کی خواہش کی تو کافر ہو جائے گا خود اسلام سے خارج ہو جائے گا تو صاف پتہ چل گیا قرارداد داد مقاصد اور ہے اسلام اور ہے کے نام پر دو ادارے قائم کیے گئے ایک کا نام ہے اسلامی نظریاتی کونسل کیا نام ہے دوسرے کا نام ہے شریعت کوٹ بولو تو صحیح مقاصد میں کہا گیا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اگر کوئی قانون خلاف و قرآن و سنت کے خلاف بن گیا اسمبلی میں تو شریعت کو اور اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس پر آپس میں بیٹھ کر بحث کرے بحث کے بعد نہیں ختم کرتے یہی تو ہے سمجھنے کی بات ہے ہاں حاجی صاحب اگر اتنا آسان ہوتا تو میں کیوں کھپتا کمال ہے ساری زندگی بیٹھ رہے ہو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل یہ سفارش پیش کرے گی بات سمجھنا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہی سنا رہا ہوں یہ سفارشات اپنی پیش کریں گی اسمبلی کو کہ ہمیں یہ قانون اسلام کے خلاف لگتا ہے اب پھر اسمبلی یہ نہیں کرے گی کہ اٹھائے گی اور سپیکر صاحب اسمبلی کو اسلامی قانون سنا دیں گے کہ یہ اسلامی قانون ہے وہ پہلا غلط ہو گیا نہیں اب اسمبلی پھر اگر کثرت رائے سے اس اسلامی قانون پر موافقت ہو گئی تو وہ پاکستان کا قانون بن جائے گا اگر موافقت نہیں ہوگی تو رد ہو جائے گا اب بات کو سمجھنا قرارداد داد داد چلی اس کی ابتدا ہوئی تو کثرت رائے سے اور جب کوئی قانون غیر اسلامی بن کر پھر اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی سفارش سے اسمبلی میں آیا تو جو ابتدا تھی وہی انتہا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے پہلے بھی وہی ووٹنگ تھی اب بھی وہی ووٹنگ ہوگی اس کا مطلب صاف یہ نکلا کہ یہ لوگ شریعت کو نہیں مانتے یہ صرف کثرت کو مانتے ہیں اب خدا کا نام لو ان کا کلمہ کدھر گیا کلمہ میں تو یہ ہے نہ ایک نہ دو نہ زیادہ صرف ایک اللہ ہے کثرت ہوگی تو مانیں گے تو تمہاری شریعت کافر کی کثرت تمہاری شریعت کافر کی کثرت تمہاری شریعت کفر کی کثرت یہ جمع کیسے ہوں گے میں ان ملعون اسے پوچھتا ہوں جو اسلام لانے کے لیے ووٹ کی بات کرتے ہیں بتاؤ بڑوے اس کا جواب دے دو مجھے کافر کی کثرت مسلمان کی شریعت نعرہ لگاؤ وہ اندھے نعرہ لگاؤ کافروں کی کثرت مسلمانوں کی شریعت نعرہ لگاؤ اندھے زور سے نعرہ لگا یار کوئی بدھو ایسے ہیں میں دیکھ رہا ہوں منہ بند کر کے دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر کہ پتہ نہیں کیا تماشا ہو رہا ہے سفارش ہمیشہ چھوٹا کرتا ہے بڑے کے آگے خدا سفارش نہیں کرتا حکم چلاتا ہے نبی رسول ولی اس کے آگے سفارش کریں گے خدا رسول کا حکم پیش کیا جائے سر یہ سفارش ہے خدا رسول سفارش کرتا ہے اگر قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی مرضی اگر نہیں کرتے تو آپ تو سر رہے بے زمیرو بتاؤ ہمارے پاس کیا رہ گیا مر گیا ہے تو اور کیا مر گئے ہیں ہم زندہ قوم ایسی ہوتی ہے سنو اپنا آنکھوں دیکھا ہار سنا رہا ملتان شریف میں ہمارے چند ساتھیوں پر بلیکی ظالموں کی طرف سے جھوٹا مقدمہ کیا گیا توہین قرآن کا ہو گیا وہ بیچارے اندر ہے ہمارے دوستوں نے ملک صاحب یہ آنکھوں دیکھی بات ہے ہمارے دوست اسلام آباد کے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش انیس سو کے سن کی تھی میرے ذہن میں نہیں میرے پاس پڑی ہے وہ سفارش بالکل میرے پاس پڑی ہے سرکاری کاغذ پہ وہ سفارش لکھی انہوں نے کہا قرآن مجید بوسیدہ جو قابل استعمال نہ ہو اس کو محفوظ کرنے کے لیے سے جلانا گستاخی نہیں یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی سفارش پیش کی جب وہ سفارش کوٹ میں دی گئی تو انہوں نے کہا اس کا کیا حیثیت ہے چپ چپ چپ چپ چپ توجہ ہے نہ تو اس کو پولیس نے مانا نہ اس کو کوٹ نے مانا کیونکہ وہ تو سفارش تھی جج کی مرضی ہے خدا رسول کی سفارش سنے یا نہ سنے اور پھر یہ بڑوے آس رکھتے ہیں کہ قیامت کے روز رسول ان کی شفاعت کریں گے آئے آئے آئے ملا ہے بڑوا جو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ٹکر کر رہا ہوتا ہے چشتی ایسا اور چشتی ایسا ارے کتے کا بچہ تیرے جیسوں کو انہوں نے بھونکنے کے لیے تو رکھا ہوا ہے تمہیں پیسے اسی بات پر ملتے ہیں اللہ کے فضل سے کفر و برائی کے خلاف بولنا دنیا نے جان لیا سوائے سستیوں کے کسی کا کام نہیں اور ان شاء اللہ یہ فریضہ اب بھی ادا کر رہے ہیں پھر بھی کرتے رہیں گے سفارش خدا رسول کا حکم بنا دیا گیا سفارش وہ بھی ان بھڑوں کے آگے جن بھڑوں کو اپنی ڈھوئی کا پتہ نہیں ہاں، ڈھوئی کا پتہ نہیں ڈھوئی کیسے دھونی ہے اس کے آگے خدا رسول کی حکم کو سفارش بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور تو مسلمان ہے سنو ملک صاحب میں جملہ کہہ رہا ہوں ہمیں کہتے ہیں حکومت کے قانون کے خلاف نہیں بولنا فلان نہیں کرنا فلان نہیں کرنا میں حکومت والوں سے کہہ رہا ہوں پاکستان کی حیثیت متعین کر دو کیا کہا میں نے پاکستان دینی سلطنت ہے یا غیر دینی ہے حیثیت اور مقام اس کا بتا دو اگر یہ دینی ہے تو پھر ہر برائی اور ہر کفر کے خلاف بولنا ہمارا دینی فرض ہے اور اگر یہ بے دین ہے غیر دینی سلطنت ہے تو لوگوں کو بتا دو کر جائیں گے اگر بولیں تو زبان کاٹ لیں گے یہ بات میں نے حق کہی ہے یا غلط کہی ہے اسلام میں منکر ہے معروف ہے منکر کا انکار مسلمان کا فرض ہے عورتیں ڈانس کریں سکول میں دنیا کو دکھانے کا قانون بنایا جائے تو مسلمان کا فرض بڑھتا ہے اس کے خلاف بولنا ارے پڑوے متعین کرو ہے پاکستان کی بے دین ہے یا دین والا ہے اگر دینی ریاست ہے تو بولنا فرض ہے اس کو جرم نہیں کہہ سکتے تم جرم نہیں کہہ سکتے ہاں ہاں اگر ہم غلط بولیں جس کو ہم برائی کہیں وہ برائی نہ ہو اسلام میں جس کو ہم کفر کہیں وہ اسلام میں کفر نہ ہو ہمارے ساتھ مناظرہ کرو پھر چیلنج کر رہا ہوں لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں پاکستان کے دل میں بیٹھا ہوا ہوں جاؤ حکومت والا جس بڑا کو نکالنا ہے نکال لو سر عام مناظرہ ہوگا اگر اس نافیز کے مقابلے میں کوئی آئے اور فتح یاب ہو جائے مجھے وہیں پر پھانسی لگا دینا سنو ورنہ تم کس بات کی مولی ہو کہ خود کو مسلمان کہہ کر اپنے ملک کو اسلامی دینی ریاست کہہ کر پھر مسلمانوں کو کفر اور برائی کے خلاف بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے خبردار دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہم مر تو سکتے ہیں لیکن بولتے بولتے مریں گے چپ کر کے نہیں مریں گے یہ گانڈو ہونے کا حلف نامہ تم نے دیا ہے ہم نے نہیں دیا یہ گانڈو ہونے کا حلف نامنا تم نے اٹھایا ہم نے نہیں اٹھایا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا تھا یہ قرآن ہے قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم کہہ دو یہ ملک غیر دینی ہے لا دین ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح کہتے ہو لبرل اسی طرح سرے عام لوگوں کو سمجھاؤ ہم یہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں ہم تمہارے کفر اور برائی کے خلاف بولنے سے زبان بند کر لیں گے کیونکہ ہمیں نیکی کا کہنے کا اور برائی سے روکنے کا حکم مسلمان کے لیے ہے للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر امر امروف اور منکر مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے کفار کے لیے نہیں ہوتا اگر تم حیثیت متعین کر دو گے منافقت میں جب تک تم رہ رہے ہو ہر ہمیں رکھ رہے ہو سب لوگوں کے لیے پریشانیاں بنائی ہوئی ہیں تم نے تمہاری منافقت کا نتیجہ ہے ایک ہاتھ پہ کلمہ ہے اور دوسرے ہاتھ پہ کبھی یہ دکھاتے ہو کبھی یہ دکھاتے ہو یہ تو اگلی پالیسی کیا ہے خبردار تمہارا کلمہ پڑھنے والے مولوی دوسرے ہوں گے ہم نے صرف اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے کے تابع ہو کر بنے گا بات سمجھنا ہم اپنے بڑے بڑے اماموں اور خدا رسول کے کلام میں توجہ کر کے بڑی بڑی باریک باتوں پر پہنچ جاتے ہیں یہ موٹے دماغ والے کیا ہیں یہ موٹے دماغ والے ہمارے سامنے کیا ہیں بھائی ہاں، یہ تو موٹے دماغ والے ہیں تو ہمارا ایک شمون کہتا تھا ہمارے ایک دوست کو یار جتنا تو دماغ موٹا ہے اگر اتنا تو خود موٹا ہوتا تو پہلوان ہوتا سمجھ آئی اب اب کتنا باریک بات آپ کو بتانے لگا ہوں لکھا ہوا ہے قرآن و سنت ہے مول بھی پڑے گا کمال کو کیا لکھا ہوا ہے جو قانون بنے گا قرآن و سنت کے مطابق بنے گا اب میں بتاؤں پہلے مسلمان کون ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام کو خدا کا قانون سمجھے پھر اس خدا کے قانون کو مانے پھر اس پر چلنے کا پورا جذبہ رکھے بولو تو صحیح اسلام کو خدا کا قانون سمجھے قانون سمجھ کر اس کو مانے مان کر اس پر چلنے کا جذبہ رکھے تب مومن بنتا ہے تب مومن بنتا ہے تو بھائی خدا رسول کے قانون کو ماننا کہ وہ قانون ہے اس کو ماننا ہے یہ مومن بنتا ہے کوئی قانون خدا رسول قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون انہوں نے بنانا ہے وہ قانون نہیں لیکن جو انہوں نے بنانا ہے اس میں مطابقت اور عدم میں مطابقت دیکھی جائے گی کہ قرآن و سنت کے ساتھ ہے یا نہیں میں نے کہا یار مجھے پورے قرارداد میں کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ ہم اللہ رسول کے اسلام کو قانون سمجھتے ہیں اور اسی قانون کو مانتے ہیں اب جو اسلام کے اندر بات نہیں ہوگی کسی زمانے نئے کے لحاظ سے تو اس کے لیے جو نیا قانون بنایا جائے گا اس کے لیے خدا کے قانون کو دیکھا جائے گا باتیں تو یہ ہیں مومن کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ہے قانون الہی ایک ہے قانون وضعی مسلمان پہلے قانون الہی کو مانتا ہے پھر قانون وضعی اور قانون وضعی کہاں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے جہاں اسلام کے قانون کا کوئی حکم نہ ہو ارے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے یہ تو موجود ہے اب ایسا کرنا ہے کہ چور کو بھگا دو کر دو اندر کر دو فلان کر دو گولی مار دو اور پھر یہ کہنا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا تم اسلامی نظریاتی کونسل والے ذرا غور و فکر کرو یہ مطابق ہے یا نہیں اس سے مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے تو صاف خدا رسول کے قانون کو الگ کر دیا وہ خود مقنن بن کر بیٹھ گیا کیا بات ہے تمہارے تو الفاظ ہی ہینگ ہینک کر بتا رہے کہ ہمارا معنی مطلب کیا ہے وہ سمجھ آ گئی دوستو یہ مجھے کیوں ضرورت محسوس ہوئی پھر واپس لوٹتا ہوں اس موضوع کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کوئی کنجروں والا کام ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے سکولوں میں یا کہیں ہو رہا ہے کسی نے کہہ دیا یہ برا کام ہے گندا ہے کنجروں کا کام ہے پولیس اٹھی اور پیچھے پڑ گئی وہ اچھا اے متقی بابے اے غیرت مند لوگوں کمال ہے سلام ہے تمہاری غیرت کو کہ جب بےغیرتی کے خلاف جو اسلام میں تمام جماعتوں مذہبوں کے نزدیک بےغیرتی ہے اس کے خلاف کسی نے زبان کھول دی تو تمہارا اسلامی ملک تمہیں یہ کہتا ہے کہ پکڑ لو اس کو اس کے گھروں کا محاصرہ کرو جانے نہ پائے پھر کہتا ہوں حیثیت متعین کرو تمہارا پاکستان دینی ریاست ہے یا غیر دینی ریاست ہے اگر دینی ریاست ہے تو ایک کو پکڑو دس کو پکڑو بیس کو پکڑو سو کو پکڑو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کام کرتے رہیں گے تم کون ہوتے ہو کہ چوک میں ننگے ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر مطالبہ کرو کہ ہمیں کہو یہ پوسکی کا لباس کہاں سے لائے ہو لانت ہے تمہاری بوسکی پر بھائی ہم آپ حیثیت متعین کر دیں بس سیدھی ساری بات اگر آپ لوگوں کو ظاہر کر دیں کہ پاکستان کوئی دینی ریاست نہیں ہے سراسر غیر اسلامی بنیاد پر قائم کیا گیا یہ لکھ دو لوگوں کو مشہور کر دو میں ایمان سے کہتا ہوں یہ قرآن گواہ ہے ہم اپنا اپنی زبان بند کر دیں گے اور تمہارے خلاف بولنا بند کر دیں گے لیکن اتنا پھر ضرور ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر تو اپنے اسلام کی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کیوں جی شاہ جی یہ ٹھیک ہے نا میرے دوستو آپ کو لڑنے کی دعوت نہیں دیتا ہمیشہ لڑنے سے پرہیز کرنا لیکن ایک بات ضرور کرنا عہد کریں یہ قرآن سامنے ہے کہ جب بھی کسی جب بھی کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آپ کی آواز کی ضرورت ہو تو ہمارے ساتھ یک آواز ہو جائیں گے کہ نہیں تفریح نہ ووٹ کا کہتا ہوں میں کسی اور چیز کا کسی ذلت کی طرف تو میں نہیں بلاؤں گا لیکن جب جب جب جب آپ کے کسی مسکین پر ظلم ہو رہا ہو اور ایسی حق کی آواز اٹھانے کی باری آئے تو پھر آپ کو بلایا جائے تو آئیں گے کہ نہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ خود کو اوپر سمجھ رہے ہیں ان کے ہاتھ اٹھتے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے اب سارے ہاتھ اٹھا لو پتہ چل جائے کی صبح باطل کی چاپ حق کی صبح باطل کی شام حق کی صبح باطل کی شام کلمہ حق کی صدا کلمہ حق کی صدا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمیر ہدایت تلا کھو سلام شمع بز میں